فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا ما علمتنا العليم الحكيم برادران اسلام حمد و کے تمام سر مبارک کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ضرور و و سلام کا اور جملہ انبیاء کرام علی پر خصوصاً نبی آخر احمد مصطفیٰ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برادران اسلام محترم بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اسلامی ماں اور بہنوں ہمارے اور آپ کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ سرمایہ ہے نیک عمل اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے لہذا ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے یہ سرمایہ بہت ہی قیمتی ہے اور جب یہ سرمایہ قیمتی ہے تو اسے ہمیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آواز ہم بجا لا رہے ہیں نیک کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سرمایہ ہم سے لٹ جائے اور جب ہم اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے تو پتہ یہ چلے کہ ہم خالی ہاتھ اللہ رب العالمین کے پاس آئے ایسا نہیں ہونا چاہیے بزرگوں اور ساتھیوں اعمال کی ختم ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال کو انجام دے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو برباد کر دے تو ایسے بہت سارے راستے ہیں جن پر چلنے کی وجہ سے ہمارے تمام تر اعمال صالحہ برباد ہو جایا کرتے ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ نظیر جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہی ہے کہ نیک اعمال کے بربادی کے اسباب کیا ہیں انسان اعمال کو اچھا کر لیتا ہے لیکن اعمال برباد کیسے ہو رہا ہے اس کی جانب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی حالانکہ ہمارے بہت سارے کردار ایسے ہیں جس پر چلنے کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں تو بزرگوں اور ساتھیوں آج کا خطب جمعہ میں اس کی بے عمل بدعمل اور کردار لوگوں سے انشاءاللہ میں مخاطب نہیں ہوں بلکہ آج کے خطب جمعہ میں میں ان حضرات سے مخاطب ہوں جو با عمل جو با عمل جو عمل کرنے والے ہیں اور یاد رکھے کہ عمل کرنے کے سلسلے میں بھی دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے انسان عمل وہ بھی کرتا ہے جو کتاب و سنت کے مخالف ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں لہذا میرا کتاب ان لوگوں سے ہوگا جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کے برخلاف عمل کرنے سے کس طرح ہمارے اعمال نقصان ہو جایا کرتے ہیں اعمال ختم ہو جایا کرتا الغرض ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں الغرض ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کام ہم نے کیا ہی نہیں تھا حالانکہ وہ عمل ہم انجام دے رہے ہیں مثال کے طور پر ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد آتا ہے وضو کرتا ہے نماز ادا کرتا ہے اس کو یہ اطمینان ہے کہ اس نے نماز ادا کر لی ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس نے نماز ادا نہیں کی بطور مثال صحیح بخاری کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بیٹھے ہوئے وہ صحابی آئے اور آ کر دو رکت نماز پڑھی اور اس کے بعد چلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ پہننا کا لم تسلی کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی ہے یہاں لفظ لم جو ہے یہ پہلے مظاہرے پر آیا ہے لم تسلی پہلے مظاہرہ تسلی اس کے اوپر لم آیا ہے اور جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں جب لم آ جاتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ماضی مرضی یعنی کہ ماضی میں یہ کام ہوا ہی نہیں کبھی وہ صحابی آئے ہیں نماز پڑھے اور جا رہے ہیں اللہ کے رسول فرماتے کہ کا نام تسلی کا نام تسلی جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر سے نماز پڑھو یہ واقعی ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ دوہرایا گیا یہی حالت تین مرتبہ دوہرائی گئی کیا تھا وہ صحابی مسجد میں آتے ہیں وضو کرتے نماز قائم کرتے نماز پڑھتے ہیں واپس جا رہے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی کیوں نماز نہیں پڑھی اس کی نماز کیسی تھی اس کی نماز ایسی نماز تھی جس کے اندر خوشو نہیں تھا خزو نہیں اور جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نے ساتھ فرمایا ہے کہ قد المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جس نے اپنی نماز میں خوشی و خدو اختیار کیا تو نماز کے جو طریقے ہیں نماز تو آپ ادا کر رہے ہیں لیکن آپ کی نماز کے اندر خوشبو نہیں ہے خوشو نہیں ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی نماز نہیں ہوتی اور حدیث کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی پچاس سال ساٹھ سال تک نمازیں پڑھتا ہے حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھتا اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی یعنی اس کی نماز خوشی اور خصوص سے خالی ہوا کرتی ہے لہذا ہمیں چاہیے جب ہم اعمال انجام دے رہے ہیں عمل کر رہے ہیں نماز قائم کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے عمل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے عمل صالحہ پر کہ جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو رہا ہے یا قابل قبول نہیں ہو رہا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز کو ادا کرتا ہے وقت نوازی ہے وہ سو سلاد کا پابند ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا اس کے دیگر اعمال کو قبول نہیں کرتا کیوں نہیں قبول کرتا ہے حالانکہ وہ اعمال کو برت رہا ہے نماز قائم کرنے والا ہے روزے رکھنے والا ہے دیگر اعمال کو انجام دینے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اس خرابی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ من آتا عرافا اگر کوئی شخص کسی عرافہ کے پاس گیا عرافہ کہتے ہیں نجومی کو جس کو لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں لوگ ہاتھ دیکھ کر اس کی قسمت بتاتے ہیں نجومی ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عرافہ کے پاس گیا کسی مجومی کے پاس گیا پتا ہوا شری اور اس سے کسی چیز کا سوال کیا اس سے پوچھا کہ میری زندگی کا حال بتاؤ میری قسمت کا حال بتاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لم تک پر رہو سجا الا الا الذين يومه النبي الكريم جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی امامہ کے پاس جاتا ہے کسی کاہن کے پاس جاتا ہے کسی مجوبے کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنے تعلق سے سوال کرتا ہے پوچھتا ہے اپنی زندگی کے تعلق سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دنوں تک کی نماز کو قبول نہیں کرتا وہ نیا زمیندار اور کیجیے ایک انسان نمازی ہے پلوقت مسجدوں میں آ کے نماز ادا کر رہا ہے لیکن نماز کے ساتھ ساتھ کسی اللہ کے پاس جاتا کسی کے پاس جاتا اور اپنی زندگی کا حال معلوم کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاٹ فرمایا کہ اللہ رب اس کی چالیس دنوں کی نماز کو قبول نہیں فرماتا اسی طریقے سے ایک اور روایت جو زندگی کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نے شاٹ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر تک نہیں پہنچتی تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں پہنچتی ہے یعنی اسی تک محدود رہ کر اس کی ساری نمازیں اور وہ کون لوگ ہیں نبی کریم جناب محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے نشان فرما دی فرمایا پہلا وہ شخص ہے جو بھاگا ہوا غلام ہے ایک وہ غلام جو بھاگ گیا ہے لوٹ کر اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا اسی طریقے سے دوسرے شخص کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر فرماتے ہیں ایک ایسی عورت جو ایسے ایسی عادت میں رات گزارتی ہے اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اس اس اس اس کا کا شوہر شوہر سے سے خفا ہے ہے ناراض غصہ ہے اس سے بات چیت نہیں کر رہا ہے ایسی حالت میں وہ شوہر اگر اپنی رات کو گزارتی ہے تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے یہاں تک اس کا شوہر اس سے خوش ہو جائے لہذا خواتین اسلام کو ماں و بہنوں کو اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری کسی وجہ سے کسی بات کی وجہ پر کسی ایسی کسی ایسے معاملے سے شوہر ناراض ہے اور رات اسی حالت میں ہم نے پسند کر لی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتائی ہے ایسی عورتوں کے تعلق سے جہاں کر ماں اور بہنوں کو بھی خصوصی طور پر توجہ کی ضرورت ہے اسی طریقے سے تیسرا شخص نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا ایک وہ شخص جو کسی قوم کا امام ہے جو کسی قوم کا امام ہے اور قوم اس سے ناراض ہے قوم اس سے ناراض ہے جب قوم ناراض ہے تو امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنی امامت سے تم دوست ہو جائے امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امامت سے دوست ہو جائے کیونکہ اس کا قوم اگر اس سے جائے وجوہات کی بنا پر اگر ناراض ہے تو یاد رکھے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نماز کو اس کے کانوں سے اوپر تک میں گزرتی یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو نہیں فرماتا بزرگوں اور ساتھیوں اس حدیث پر غور کرے تو پتہ چلے گا کہ آج بہت سارے ایسے حضرات جو ائمہ ہیں جو مسجدوں کے امام ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر ایسے امام موجود ہیں جن کی حرکات کی وجہ سے جن کے کردار کی وجہ سے جن کے اخلاق کی وجہ سے بہت سارے مسلم ناراض ہوتے ہیں لیکن ایسا ہوتا کیا ہے کہ امام دوسرے لوگوں کو اپنا حوالی بنا لیتا ہے اور جو اصل انتظامیہ ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں چلی جاتی ہے اور دوسرے لوگ قابض ہو جاتے ہیں امام قابض ہو جاتا ہے ایسا وہ پیٹ کھیلتا ہے اور اس طریقے سے سارے معاملات کو گھما ڈالتا ہے جو لوگ اسی کے حوالے ہو جاتے ہیں یہ سارے معاملات آج وہاں پر ہو رہے ہیں اسی دنیا کے اندر ہو رہے ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ بہت سارے اداس ہیں جو کسی ادارے سے منسلک ہے جماعت اور جنگیت کے ذمہ دار ہیں حالانکہ بہت سارے لوگ ان سے خفا ہیں ان کے کردار کی وجہ سے ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ خفا ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے لیکن وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے عہدے سے چمٹے ہوئے ہیں جب یہ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں تین قسم کے لوگوں کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی اور فرمائی ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر تک نہیں پہنچتی وہ ریاض اللہ تو بزرگ اور ساتھیوں ہم آواز کو انجام دے رہے ہیں لیکن ہمارا ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے آپ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس اس کی ذمہ داری ہم پر ہے اور کیسے فکر چلے اسی طریقے سے ہم اعمال سے بجا لاتے ہیں اعمال تو ہم بجا لاتے ہیں نمازیں پڑھ لیتے روزے رکھ لیتے حج کر لیتے زکات سب کچھ کر لیتے کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی قبولیت کی بھی اللہ سے دعا کریں ابھی یہ توفیق نہیں ہوتی اللہ ماشاء اللہ نماز پڑھ لی معاملہ ختم روزہ رکھ لیا معاملہ ختم حج کر لیا معاملہ ختم زکات ادا کر دی معاملہ ختم ذکر مشغول ہو گئے معاملہ مطلب کبھی ہم نے اپنے آمال کی قبولیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملی جب کہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امبیا اکرام کا وسیلہ رہا امبیا اکرام علیہ السلام وسلام کا یہ طریقہ رہا کہ وہ لوگ اپنے اعمال کو انجام دینے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے اس عمل کی قبولیت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما لے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کی وہ یرفع ابراہیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جب اٹھایا خانہ کعبہ کی تعمیر کی ابراہیم اور صاحب پیسے دے مل کر تو اللہ رب العالمین سے دعا کی کیا دعا کیا کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما لے تو سننے والا ہے تو جاننے والا ہے لہذا آمان صالحہ کے بچاؤ کے لیے آواز صالحہ کے بچاؤ کے لیے آواز صالحہ کی قبولیت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں تو بزرگوں اور ساتھیوں میں نے خطے کے شروع میں کہا کہ آج کا میرا خطاب بد بد عمل اور کردار لوگوں سے نہیں ہے یا بے عمل لوگوں سے نہیں ہے آج کا خطاب با عمل لوگوں سے ہے جو لوگ با عمل ہیں جو لوگ عمل کر رہے ہیں جو لوگ اعمال برت رہے ہیں ان کے ساتھ میرا خطاب ہے تو یہ تو کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی اس میں آپ کو میں نے یہ بتایا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے اعمال قبول ہو وہ وہاں ٹھہرا ہوا رہے اور کل قیامت کے دن جو ہمارا اعمال پیش ہو ہاں۔ ہمارے نام تو ہمارے نام اعمال جو وہ اعمال موجود رہے اس کے لیے کیا شرائط ہے اس کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا اب آئیے دوسرا پہلو کہ اعمال تو بہت برت رہے ہیں اور ہمارا ہر عمل کتاب و سنت کے عین مواقع ہے ہمارا ہر عمل کتاب و سنت کے عین مواقع ہے ہماری نماز ہمارے روزے ہمارا حج زکات قربانی اور دیگر تمام تر عمل جو ہم انجام دیتے ہیں ہمارا ہر ایک عمل خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں بربادی کی صورت کیا ہے بربادی کی صورت یہ ہے پہلی صورت یہ ہے کہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے یا نہیں خالص اللہ کے لیے مراد وہ نہیں کہ ہم غیر اللہ یعنی شرک کر رہے ہیں یا معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے ہیں کیونکہ اس پر ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بد اور بد کردار لوگوں سے بھی مخاطب نہیں ہوں میں با عمل لوگوں سے مخاطب با ایمان لوگوں سے مخاطب ہوں تو غیر اللہ کی شراکت اور غیر اللہ کو شامل کرنے کی صورت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نے سات کے بتا سورت صاحب کی بالکل آخری آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے تم میں سے جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے پر یہ عمل عمل انسواری اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اچھے عمل انجام دے اور ولا يشرك بعبادت ربه احد اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل نہ ٹھہرائے اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کرا لیتے ہیں دراصل وہ اللہ رب عمل کو برباد کر دیتا عمله اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دے گا اگر تم نے غیر اللہ کو شامل کیا تو غیر اللہ کو شامل کرنے کی صورت کیا ہے غیر اللہ کو شامل کرنے کی صورت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بدھ کے سامنے جا کر سجا کر لیں یا کسی درگاہ میں کسی مزار پر جا کر سجا کر لیں بلکہ غیر اللہ کو شامل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم نے اس عمل کو اللہ العالمین کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا ہماری نماز کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہمارے زکات کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہمارے صدقات و خیرات کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہماری تلاوت قرآن کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہماری دعوت تبلیغ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہمارے خطبے ہماری تقریر ہماری تحریر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اگر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آئی تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا اور ساتھیوں یہ وہ عمل ہے جس کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تنبیہ کی اور ایک حدیث قدسی کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ سب سے زیادہ ڈر جس سے ہے وہ ہے شرک اصغر سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے شرک اکبر تو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر لینا یہ شرک اکبر ہے یہ شرک اکبر کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ میں اریا یہ ریاکاری ہے یہ دکھاوا ہے یہ شوق ہے اپنے عمل کو دکھانا ظاہر کرنا لوگوں کے لیے دوڑے کا نماز کسی اور کے لیے پڑھنا سجا کسی اور کے لیے کرنا حج کسی اور کو دکھانے کے لیے کرنا صدقات و خیرات کے اندر ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ فلاں شخص ہمیں سخی کہے ہمیں سخی کہیں کل کے اخبارات میں ہیڈ لائن ترکی میں ہمارا نام آئے اور ایک پیج پر ہمارا فوٹو بھی ہو کہ دیکھو یہ فلاں شخص ہے کتنا خیراتی ہے کتنا خیرات کرنے والا ہے سب کا اور خیرات کرنے والا ہے یہ بات اگر میرے ذہن میں آتی ہے تو یاد رکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے بیان فرمائے گئے ہیں وہ حدیث خود کی ہے کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم نے یہ ہمارے انجام دیے تھے آج جاؤ آج سے جا کر بدلا مان لو میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلا نہیں ہے بزرگوں اور ساتھیوں آپ نے بارہا اس حدیث کو بھی سنا ہوگا کے اندر یہ بات آئی کہ جہنم کو جو بھڑکایا جائے گا اس کی آگ کو جو بھڑکایا جائے گا کسی ڈکیت سے نہیں کسی چور سے نہیں کسی لٹیرے سے نہیں کسی شرابی سے نہیں کسی زانی سے نہیں بلکہ یہ آگ بھڑکایا جائے گا ان لوگوں سے کہ اس امت کے وائد اور خطیب ہوں گے جو عالم ہوں گے جو قاری ہوں گے لیکن جو کرب کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے کرب پر ان کو ناز ان کی خطابت پر ان کو ناز اور غروب تکبر اور ریاکاری کہ لوگوں لوگوں سے سارے تحصیل وصول کی جائے بزرگوں اور ساتھیوں یہ وہ ایسی باتیں ہیں یقین مانیے یقین مانیے اللہ رب العالمین اس بات کا گواہ ہے کہ ہر خطاب سے قبل اور ہر خطاب کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور میں یہ بات یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ رب العالمین جو ہمارے اس عمل کو ریاکاری سے محفوظ رکھے لیکن آج جس حالات سے ہمارا گزر رہے ہیں اور جس طریقے سے اشتہارات کا زمانہ ہے اخبارات کے اندر ٹیلی ویژن کے اندر آج جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک ایک ایک انداز ایک نئی ایک نئی چیز چل پڑی ہے ہر عالم ہر حقیق اپنے نام کے آگے ایسے ایسے انداز اور ایسے ایسے نام لگوانا پسند کرتا ہے اسٹیج پر عالم صاحب بیٹھے ہوئے مقدر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو دعوت دینے والا بڑے بڑے القاب کے ساتھ ان کو پکارا جا رہا ہے کہ نام غائب ہے اور القاب اتنے زیادہ ہو گئے کہ لوگوں کو القاب جا سکنا مشکل ہو جاتا ہے یہ کیا ہے اور لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں عالم اس سے خوش ہوتے ہیں اس اس سے سے خوش خوش ہوتے ہیں واحد ہو رہا ہے یہ وہ میرے بزرگ ساتھیوں جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے سارے عمل کو برباد کر دیتا تو ہمارے صالحہ کی بربادی کے اخلاق میں سے پہلی سبق یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے اندر ریا کو شامل کر لے انسان اپنے عمل کے اندر ریا کو شامل کر لے یاد رکھیے یہ ریا اگر آ گئی تو اللہ رب العالمین آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا اسی طریقے سے اعمال صالحہ کے برباد ہونے کی جو دوسری صورت ہے وہ کیا ہے وہ ہے انسان کا اپنا زبان انسان کی اپنی زبان آج ہم اور آپ غور کریں کہ آج ہمارے زبان کتنے بے قابو ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر زبان کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے اور زبان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے تبدیل فرمائی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر مقدے میں زبان کے تعلق سے تاخیر فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے ایک طلبہ بکول اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور قول سلیم زبان سے کہو تو اچھی باتیں کہو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا اور لکھنا سے پوچھنا لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو لہٰذا محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بننے کو تیار ہوں اور وہ دو چیزیں کون کی ہیں فرمایا ایک زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ان دو چیزوں کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ہے کہ تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں جنت کا ضامن بننے کو تیار ہوں بزرگوں اور ساتھیوں اس زبان کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اعمال عطارت ہو جاتے ہیں ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں بزرگوں اور ساتھیوں جب یہ کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرمائی غور کیجیے حضرت امہات المومنین میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے مبارک مبارک خاتون اللہ اکبر مومنوں کی مائیں ان میں سے ایک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت سفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قد میں ذرا چھوٹی تھی ایک بیوی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی تو دوسری بیوی نے صرف یہی کہہ دیا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے رسول آپ کس کی بات ہے چھوٹی سی تو ہے اتنی چھوٹی سی تو ہے سب سے ذرا چھوٹی سی اور کوئی بات نہیں ہے اور انہوں نے کوئی بڑی بات نہیں کہی بلکہ صرف اتنی باتیں کہی کہ وہ تو چھوٹی سی ہے بالکل چھوٹی سی ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو تمہاری اس قول کو تمہاری اس جملے کو اگر سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر کا پانی زہیلا ہو جائے سمندر کا پانی زہیلا ہو جائے اگر تمہاری اس قول کو سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن یاد رکھے یہ زبان کی اہمیت ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی وجہ سے ہمیں زبان کی اہمیت سے پتہ چلتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں زبان کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں حدیث کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ زبان یہ زبانی جو ہے یہ بد زبانی زبان سے برے بات کا نکالنا یہ اس طرح ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بد زبانی اعمال کو اسی طریقے سے برباد کر دیتی ہے جس طرح دل کا شہر کو خراب کر دیتا ہے فرقہ جو ہے جس طرح شہر کو برباد کر دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اسی طریقے سے یہ بد زبانی جو ہے زبان سے نکلنے والی بری باتیں انسان کی آواز کو برباد کر دیتی ہے آج غور کریں میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارا خطاب با عمل لوگ ہوتے ہیں کردار لوگ ہوتے ہیں نیک عمل کرنے والے ہم بہت خوش کہتے ہیں کہ ہم تو موحد ہیں ہم تو مستب سنت ہیں جنگت تو ہمارے لیے کافی ہے لیکن کبھی غور کیا آپ نے کہیں آپ کے پاس ایسے اعمال تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو برباد کر رہا ہے اسی طریقے سے اعمال کی بربادی کی ایک سبب یہ بھی ہے جو سبب آج بن رہی ہے خصوصی طور پر انسان کی تنہائی انسان کی تنہائی انسان جب تنہائی میں نہیں ہوتا ہے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے دوست میں احباب میں یا کسی مجلس میں یا کسی باہر کسی جگہ میں تو انسان ذرا باعمل ہوتا ہے نماز روزے کی پابندی کرتا ہے اور برائیوں سے رکتا بھی ہے بڑی بڑی برائیوں سے رکتا ہے نگاہوں کی بیماری نگاہوں کی برائی شرمگاہ سے ہونے والی برائی ان تمام برائیوں سے وہ رکا رہتا ہے لیکن انسان جب تنہائی میں جاتا ہے تو وہ ساری برائیوں کو شروع کر دیتا ہے انسان جب تنہائی میں جاتا ہے تو ساری برائیوں کو شروع کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن کریم نے ساتھ فرمایا سورج اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتا ہے وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جو کچھ بھی عمل اللہ رب العالمین کے پاس بھیج رہے ہو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل عمل جو کچھ بھی تم اللہ رب العالمین کے پاس بھیج رہے ہو اللہ فرماتا ہے فجعلناه هباء یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو حبا منصورا ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا کیوں اڑا دے گا کیسے اڑا دے گا ابن ماجہ کی روایت صحیح روایت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ دلہ فرمایا کہ میری قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس دہامہ بہار کے برابر اچھے اعمال لے کر جائیں گے اندازہ لگائیں اس حدیث کو میں نے اس سے پہلے بھی حدیث میں آپ کے سامنے کہی ہے اللہ رب العالمین کے پاس سہامہ پہاڑ کے برابر وزنی آماد لے کر اللہ کے پاس پہنچیں گے لیکن اللہ رب العالمین اس کے اس وزنی آماد کو ہبا منصورہ ریزا ریزا کر کے اڑا دے گا صبح سے دیکھا تعالیٰ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیا معاملہ ہے کیسے لوگ ہوں گے وہ کیا کیا ہوگا زندگی میں اس نے کون سی برائی کر دی ہوگی اس نے پریشان ہے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے بتا تو دیجیے ان کی نشان دہی پر فرما دیجیے تو وہ کیسے لوگ ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشان فرماتے ہیں وہ بڑے دنیا کے اندر بڑے لمبے لمبے اعمال کرنے والی نمازیں ان کے قیام رکو بہت طویل ہوا کرتی ہوگی لیکن ان کے سب سے بڑی خرابی جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب وہ لوگ تنہائی میں پہنچتے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے حرام تمام چیزوں کو وہ اپنے اوپر حلال کر لیتے ہوں میرے بزرگوں اور ساتھیوں حالات حاضرہ میں آج کے حالات میں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ موبائل فون ہے اور آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں برائے تو فری کا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ تنہائی میں پہنچنے کے بعد لوگ کتنی برائیوں کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں جتنی برائیاں اس کے اندر موجود ہیں تمام برائیاں آج اس نیٹ کے اندر اس گندگی اس گندگی کی میں آج اس کے اندر موجود ہے اور ہم سب اس کے شکار ہوتے ہیں ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے کہ زنا کرنے کے لیے دو لوگوں کا آپس میں جسم کا ملنا ضروری ہے تک ہوتا ہے لیکن اس ترقی یافتہ دور نے انسان کو اتنا فاسٹ کر دیا اس ترقی یافتہ دور نے انسان کو اتنا تیز کر دیا کہ انسان اب جسم کو ایک ایک ساتھ رکھنے کے بجائے ایک دوسرے کونے میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے بنا کرتا ہے یہ ساری برائیاں آج انٹرنیٹ کے اندر موجود ہے نبی کریم کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تمام لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کی بات ہے اور چیزیں یہ ہے ہمارے اعمال کے بربادی کے نصباف جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا بزرگوں اور کی دوسری چیز بات ختم کر رہا ہوں اخیر میں وقت بالکل ختم ہو چکا ہے ایک صرف ایک بات میں بیان کر دوں جو خطے کی آج پہلے پڑی تھی اس کا ترجمہ کرنا ضروری ہے کہ آماز برباد اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان حسد کرتا ہے کسی سے کسی کے عمل کو دیکھ کر حسد کر لیتا ہے خود اس عمل کو انجام نہیں دیتا لیکن حسد اس کے دل کے اندر موجود ہے تو حسد کی وجہ سے اس کے امال برباد ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی دو بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر تفصیلہ بیان کر دیجیے اس پر ربا قربان جب دونوں نے قربانی کی تو اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی دوسری کی قربانی قبول نہیں کی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ لاکھ سلندر میں تجھ کو قتل کر دوں گا اللہ نے فرمایا قالا اس نے کہا کہ ان تمہارے سفر پر اللہ مستقین اللہ تعالیٰ مستقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے اس آیت کریمہ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں اگر آپ کے عمل کے اندر تقوا ہے لاہیت ہے خلوص ہے تو اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو قبول کرے گا ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو برباد کر دے گا دوسری چیز اگر آپ کے دل کے اندر حسد ہے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیسا ہو گیا لیکن آپ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن دوسرے کے ساتھ لوگ جب کے دل کے اندر حسد رکھتے ہیں رخ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ساتھ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اعمال کو برباد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانوں کو نیک اعمال کو بٹانے کی توقع نیک امال جو انجام دیتے ہیں الحمد للہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی مہربانی سے اور ہم سب اس سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ الحمد للہ ہمیں نیک امال کے انجام دینے کی توفیق ہو رہی ہے لیکن ہمارا نیک اعمال محفوظ کیسے ہو اس کا جاننا اور اس کا سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمارے تمام اعمال برباد ہو رہے ہیں اور ایسی کوئی وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ تمام برے سبب سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اللہ عالمین جو بیمار میں بے فرما اللہ عالمین ہم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں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

abrazo.